قطادہ نے کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا اے معاذ انہوں نے عرض کی میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول میرے نصیب روشن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے معاذ انہوں نے عرض کی میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول نصیب پھر آپ نے فرمایا اے انہوں نے عرض کی میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول میری خوش بختی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بتائی صحیح مسلم حدیث نمبر 148